القمہ مزنی کہتے ہیں مجھے ایک بندے نے بیان کرتے ہوئے کہا میں مدینہ منورہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھا انہوں نے ایک شخص سے کہا اے فلاں تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہوئے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کیفیت بیان کر رہے تھے اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا بے شک اسلام کی ابتدا پانچویں سال میں داخل ہونے والے نوجوان اونٹ کی طرح ہوئی پھر وہ چھٹے سال میں داخل ہونے والے اونٹ کی طرح قوی ہوگا پھر وہ ساتویں سال میں داخل ہونے والے اونٹ کی طرح طاقتور بنے گا پھر آٹھویں سال میں داخل ہونے والے اور پھر نویں سال میں داخل ہونے والے اونٹ کی طرح طاقت حاصل کرے گا یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اونٹ کی عمر کے نوے کے بعد تو کمزوری شروع ہو جاتی ہے حدیث نمبر ایک سو انہتر مسنت احمد